الحمد لله رب العالمين واشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد مکرم محترم ناظرین مشاہدین مشاہدات اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے دین کا علم حاصل کرنے کے اللہ رب العامین کی طرف سے ہمیں توفیق مل رہی ہے اور مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں صلب صالحین کے عقیدے اور منحص کے مطابق درس دینے اور نصیحت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص اخلاصہ فرمائے اور اللہ رب العالمین کہنے زیادہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ ہمیں ہر گناہ سے بچائے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظ فرمائے آمین جزاکم اللہ خیر بڑے گناہوں کی پہچان کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے آج اس کا ساتواں درس ہے آج کے درس میں پانچویں علامت ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور پانچویں علامت یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر اللہ رب العالمین نے ناراضگی ظاہر کی ہو یعنی جس گناہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا یا ان کی طرف نہیں دیکھے گا یا ان کو پاک نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان وعیدوں میں سے کوئی بھی وعید وہ یعنی کسی بھی گناہ کے تعلق سے اگر آیا ہوا ہے تو وہ بڑا گناہ ہے کیونکہ بعض حدیثوں میں ایک ہی گناہ پر صرف اتنا کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا یا ان کی طرف نہیں دیکھے گا اور بعض احادیث میں اسی گناہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا ان کی طرف نہیں دیکھے گا ان کو پاک نہیں کرے گا ان کے لیے دردناک عذاب ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف اتنا کہہ دینا بھی کہ اللہ رب العالمین ان سے بات نہیں کرے گا یا اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیکھے گا یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے یہ کیا ہے بڑا گناہ ہے اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے اور منحج ہے کہ اللہ ربراہمین دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں اللہ سنتا ہے اللہ دیکھتا ہے اللہ کلام کرتا ہے اللہ نظور فرماتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں لیکن اللہ کے شایان شان ان صفات کی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی نہ اس کی کوئی مثال دی جائے گی مخلوق سے اور نہ ہی کوئی اس کی تشبیح دی جائے گی اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان لئی ساک مثلیشی وبس سمیع البصیر اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے اور اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے تو اللہ ابراہم جس طریقے سے اپنی ذات میں ایکتا اور منفرد ہے اپنی صفات میں بھی ایکتا اور منفرد ہے لہذا اللہ رب العامن کی جو بھی صفات ہیں اللہ کے شایہ نشان ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے یہ لیکن کیسے ہیں کیفیت کیا ہے اس کا ہمیں علم نہیں لیکن اللہ ابراہین کی صفات ہیں کیونکہ اللہ براہمن نے خود بیان فرمایا قرآن مقدس کے اندر اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان فرمایا لہٰذا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کی تعویل نہیں کرتے غلط تعویل غلط معنی نہیں بیان کیا جائے گا ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یہ لیکن اللہ کے شایہ نشان یہ صفات ہیں جیسے اور دیگر صفات ہیں اللہ کے پاس آنکھیں ہیں اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اللہ زہق فرماتا نہیں یعنی ہنستا اللہ ابرامین اللہ تعجب کرتا ہے اللہ ابرامین غصہ کرتا ہے اللہ ابرامین کلام کرتا ہے اللہ نزول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی دعا ہیں جیسا کہ قرآن کریم بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں کے اندر بیان فرمایا تو یہ جو ساری صفات ہیں اللہ کی شاہ شان ہم اس کی غلط تعویل نہیں کرتے نہ ہی اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں ہاں اس کا معنی ہے معنی ہم اللہ کے حوالے نہیں کرتے معنی ہے اس کا لیکن غلط معنی نہیں بیان کرتے نہ ہی مخلوق سے اس کی تشبیح دی جاتی ہے کیونکہ ہر ایک کا الگ الگ ہے مخلوق کے درمیان دیکھیے ہنسنے میں فرق ہے ایک بندہ کسی اور طریقے سے ہنستا ہے ایک بندہ کسی اور طریقے سے ہنستا ہے جب بندوں کے درمیان یہ فرق ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو اونچی مثال ہے اللہ ابرامن تو سب کا خالق ہے تو یہ اللہ ابرامن کی صفات میں سے ایک صفت یہ کہ اللہ ابراہین دیکھتا ہے تو اگر قیامت کے دن اللہ ابراہین نے کسی کو نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور اللہ ناراض بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ غضب بھی نازل فرماتا ہے جیسا کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں اللہ ابراہین نے بیان فرمایا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے دیکھنا لیکن وہ صفت کیسی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے بہرحال جن گناہوں کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہو کہ اس گناہ کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا یا نبی نے بیان کیا ہو تو یہ بڑا گناہ ہے آئیے آیات اور حادیث کے حوالے سے آج کے درس میں کچھ گناہوں کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کن کن گناہوں کے بارے میں اللہ رب العامین نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیا تفصیل یا سارے گناہ نہیں بیان کیا جا سکتے ہیں چند گناہوں کو بیان کریں گے اور کچھ گناہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر بیان کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد اعوذ باللہ من الشیطان يكتمون ما انزل الله من الكتاب اللہ الکتاب ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم فی بطونهم فی النار ولا يوم اللہ ولا ذکیم ولحم عذاب العلیم اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ چھپاتے ہیں جس کو اللہ نے نازل کیا یعنی اللہ رب العامی کی نازل کردہ شریعت کو نازل کردہ حکام کو علم کو دین کو چھپاتے ہیں لوگوں سے نہیں بتاتے کوئی سوال کیا آ کر کے ان کے پاس علم ہے لیکن جواب نہیں دیتے وہ یشترون بحیت تمرن قلیلہ اور اس کے ذریعے سے معمولی پونجی خریدتے ہیں وہ یعنی دین کو بیچ دیتے ہیں اور غلط فتویٰ دے دیتے ہیں غلط جواب دے دیتے ہیں جیسا کہ اہل کتاب کیا کرتے تھے کہ جب ان کے مالدار لوگ آتے تھے تو غلط باتیں ان کو بتا دیتے تھے اور جب ان کے غریب اور مسکین لوگ آتے تھے تو جو تورات اور انجیل کے اندر ہوتا تھا اس کے مطابق جو ہے وہ مسئلہ بیان کر دیتے تھے زنا کی بات لے لیجئے اگر کوئی شریف اور بڑا آدمی آتا تو کہتے کہ زنا میں کوئی سزا نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے اور جب کوئی غریب آتا مسکین آتا فقیر آتا تو اس کے بارے میں کہتے کہ اس کے لیے سزا ہے زنا کے اندر قطر کر دیا جائے گا رجم کر دیا جائے گا یا جو سزا ہوتی اس کو بیان کرتے وہ لوگ تو یہ گویا کہ دین کو بیچ دیتے تھے معمولی پیسوں کے عوض اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ اگر پیسہ ملے تو دین کا بیچ دینا جائز ہے یا اسی جیسے کوئی ہم کہتے ہیں گناہ بے لذت یعنی دین بھی ان کا گیا دنیا بھی گئی سب کچھ چلا گیا کچھ نہیں ان کو ملا تو اللہ رب العالمین آیت کریمہ کے اندر دو لوگوں کے بارے میں یا دو قسم کے گناہ کے بارے میں فرمایا ایک گناہ یہ کہ چھپانا دین کو علم کو اور لوگوں سے نہ بیان کرنا اور نمبر دو دین کے ذریعے سے دین کو بیچ دینا معمولی پونجی اور معمولی پیسے کے ذریعے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے بتون النار یہ لوگ اپنے پیٹ میں صرف آگ کھاتے ہیں جہنم خرید رہے ہیں لوگ علم کو چھپا رہے ہیں لوگوں کو نہیں بتا رہے ہیں اور اگر بتاتے بھی ہیں تو غلط بتاتے ہیں پیسے دے کر کے دین کو بیچ دیتے ہیں ولا یوم قیامہ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا ولا ذکیم اور ان کا تذکیہ بھی نہیں کرے گا ان کو پاک بھی نہیں کرے گا ولحم عذاب العلیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے شرع الدلال طبی الہدا یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے ولاذاب بل اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں خرید رکھا ہے مغفرت کن کو اللہ تعالیٰ کی ملے گی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و شاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں اور جو اللہ نے دین بھیجا اس کے مطابق لوگوں کو دعوت دیتے ہیں صحیح باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں ان کو مغفرت ملے گی اور کون ہدایت پر ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں ایسے لوگوں کو ہدایت ملے گی تو ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا اور مغفرت کے بدلے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا راستہ انہوں نے چن لیا فما اسبر ہم النار یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے کتنے جری ہیں لوگ کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بیچ دیتے ہیں جہنم کو خرید لیتے ہیں کس قدر جری لوگ ہیں دیکھیں گے قیامت کے دن کہ کتنا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کر سکتے جب دنیا میں آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے جب کہ قیامت کے دن جو عذاب ہوگا آگ کی شکل میں وہ دنیا سے انہتر گنا زیادہ ہوگا اس کو انسان کیسے برداشت کر پائے گا انسان دنیا میں دھوپ نہیں برداشت کر سکتا ہے تیز ہوا نہیں برداشت کر سکتا چنگاری برداشت نہیں کر سکتا اور معمولی معمولی عذاب اور تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تو قیامت کے دن وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کریں گے تو عشاط کریمہ سے معلوم ہوا کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا نہ ان کا تذکیہ کرے گا نہ ہی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا کون سے لوگ ہیں دو ایک تو علم کو چھپانے والا کتاب و سنت کے شریعت کے علم کو چھپانے والا نمبر دو دین کو شریعت کو بیچ دینے والا ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے اور ایسے لوگ بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے یہ آل یہ سور البقرا کی آئے تھی ایک سو چوہتر ایک سو پچہتر آئے تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان الزین حد اللہ الزین اشترون سرونب حد اللہ سمن و ایمان اہم سمن کلیلہ ولاک اللہ ولاکلّم اللہ ولادم یوم القیامہ ولاءملّم اداب العلیم اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کے ذریعے سے اور اپنی قسموں کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں معمولی چیزوں کو خریدتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عہد کیا ہے اللہ رب العالمین سے ہم سب نے عہد کیا ہے کیا عہد کیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے تو ہی ہمارا رب ہے ہم نے سب نے ہر ایک کی روح نے عالم ارواح میں اللہ ابامن سے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا اقرا کی وحدانیت کی اور اس کے روبیت کی شہادت دی گواہی دی ہے ہر ایک شخص نے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے اللہ نے سوال کیا تھا اللہ تو بے رب کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں کالو بلا سب نے کہا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے سب نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے ہر بندے نے ہر شخص نے تو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے وہ معمولی چیز خرید لیتے اللہ تعالیٰ کے عہد کو بھلا دیتے اللہ تعالیٰ کے عہد کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے اور اللہ کے وعدے کو معمولی قیمت پر بیچ دیتے ہیں اور اس طریقے سے دین کو معمولی قیمت پر بیچ دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العامی نے کیا فرمایا کہ اللہ فی الآخرہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے اندر کوئی ان کا حصہ نہیں ہے ولاکل محم اللہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کلام کرتا ہے ہم سب کا عقیدہ اور منہج ہے پورے صلب صالحین کا اللہ کے رسول کے زمانے سے آج تک صلب صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے والے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ اور قرآن مخلوق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے کیفیت ہمیں معلوم نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے اللہ نما نبی سے کلام کیا موسا علیہ السلام سے کلام کیا انبیاء سے کلام کیا موسا کا نام ہی لقب ہی تھا کلیم اللہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے تو اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے ولا انظر الیہم اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں نظر نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے اللہ کی آنکھیں اللہ دیکھتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیکھے گا ولا ذکیم اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرے گا تسکیہ نہیں کرے گا گناہوں سے پاک نہیں کرے گا ولحم عذاب العلیم ان کے لیے دردناک عذاب تو اس کریمہ میں دو لوگوں کے بارے میں اللہ رب الامی نے وہی سنائی ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو بھول جاتے ہیں اللہ کے وعدے کو بھلا دیا اللہ کے وعدے کو بیچ دیا معمولی قیمت کے وقت ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا نمبر دو جھوٹی قسمیں کھا کر کے دنیا کمانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے یعنی جن کا کام ہی ہے کیا کرنا جھوٹ بولنا جھوٹی قسمیں کھا کر کے دنیا کمانا اور اپنا سودا کرنے والے جھوٹ بول کر کے اور لوگوں کا مال ہڑپ کر جانے والے جھوٹ بول کر کے قسمیں کھا کھا کر کے تو اس کریمہ میں ایک ایسے اور لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا وہ کون لوگ ہیں جو جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے مال کو بیچتے ہیں جھوٹی قسمیں کھا کر کے جو تجارت کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مال اتنے کا ہے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ انسان دھوکہ کھا جائے اور مال اس کو خرید لے تو یہ ایسے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا تو دونوں آیتوں سے سورہ بقرہ اور یہ سورہ عال عمران کی ہے آیت نمبر ستہتر ان سے معلوم ہوا ان دونوں آیتوں میں تین لوگوں کے بارے میں اللہ نے گویا کہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے دین کا علم چھپانے والا نمبر دو اللہ کے دین کو بیچ دینے والا کیا نا بیچنے والا علم کو چھپا دینے والا اور تین ایسا آدمی جو جھوٹی قسمیں کھا کر کے دنیا کمانے والا تجارت کرنے والا مال بیچنے والا ایسے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا یہ آیات کے اندر تھی اب آئیے حدیثوں کے اندر بھی کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا یا ان کی طرف نہیں دیکھے گا یا ان کے لیے دردناک عذاب ہے انہیں میں سے ٹخنوں سے نیچے اپنے کپڑوں کو رکھنے والا یہ مردوں کے لیے عورتیں اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھیں گی پورے پاؤں کو چھپا کر کے رکھیں گی یہ مردوں کے بارے میں ہے کہ جو مرد اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کلام نہیں کرے گا ایسے ہی نمبر پانچ احسان والا آیات میں تین لوگوں کو بتایا گیا اب یہ آگے حدیثوں میں جن کے بارے میں بتایا گیا ان کا ذکر آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے تو چوتھا آدمی کون ہوگا جو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا تابند ہے پیجامہ ہے لنگی ہے یا توپ ہے یا پینٹ ہے جو بھی پہنتا ہے وہ اپنے ٹخنوں سے کپڑے کو نیچے رکھتا ہے نمبر پانچ احسان جتلانے والا کسی پر احسان کیا تو احسان جتلا دیا احسان جتلانے سے انسان کا صدقہ برباد ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اولاد و بتلو صدقات بلمن ولادا احسان جتلا کر کے تکلیف پہنچا کر کے اپنے صدقات کو برباد نہ کرو آج یہ بہت زیادہ ہمارے اندر یہ بات عام ہے کہ اگر ہم کسی پر احسان کرتے ہیں تو احسان جتلا دیتے بعد میں کہہ دیتے کہ ہم نے آپ پر احسان کیا تھا یہ بالکل صحیح نہیں ہے یہ گویا کہ آپ کا صدقہ برباد ہمارا احسان برباد ہو گیا نیکی برباد کر دیا ہم نے احسان اطلاع کر کے جب اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا قیامت کے دن لیکن لوگوں پر احسان چلانا تو یہ کیا ہے نیکی کو برباد کر دینے والی بات ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے صلاحت اللہ اللہ یوم القیامہ تین بندے ایسے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا ولا علیہم اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا ولا ازکی اور نہ ہی ان کا تسکیہ کرے گا ولحم لحم عذاب العلیم ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے کون کون لوگ المسبل اپنے کپڑے کو ٹکنے سے نیچے لٹکانے والا والمنان اور احسان جتلانے والا ولف منفیت بلحال القادب اور جھوٹی قسم سے اپنے سامان کو بیچنے والا چونکہ قرآن کی آیت میں ایسے آدمی کا ذکر آ گیا تھا اس لیے میں نے اس کو یہاں بطور خاص نہیں بیان کیا پہلے اس کا ذکر ہو گیا یعنی اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کر کے بیچنے والا اللہ کی قسم میں نے سامان اتنے میں خریدا اللہ کی قسم اس سامان کی قیمت فلاں ابھی ابھی آدمی دے رہا تھا میں نے اس سے نہیں بیچا جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بول کر کے سامان بیچتا ہے ایسے لوگوں کے مال میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ برکت بھی چھین لیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ قیامت کے دن اس وعید کا مستحق ہوگا یا اس کو یہ وعید اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی سدائیں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا اس طریقے سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ صحت محمد اللہ یوم القیامہ ولاحمد ملائی الدیم علام علیم ہمارے نبی نے تین مرتبہ فرمایا کہ تین ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا نہ دیکھے گا ان کی طرف نہ ان کا تذکیہ کرے گا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے فقار ابو ذر ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خواب و خسرو یہ لوگ نقصان اٹھا لے گئے اور نقصان ہو بربادی ہو ان لوگوں کے لیے کون لوگ ہیں من یا رسول اللہ یہ کون ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا المسبل اظہار ہو اپنے اظہار کا اسبال کرنے والا کپڑے کو ٹکنے سے نیچے رکھنے والا ولمنا لذی لایوتی اللہ منتن اور احسان چلانے والا اگر دیتا بھی ہے تو صرف احسان چلانے کے لیے دیتا ہے والمنفق و صلاۃ بلحالف القادب اور جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے سامان کو بیچنے والا یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے اس طریقے سے ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں لا اللہ منجر بہ خیلا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھے گا جو اپنے کپڑے کو تکبر کی وجہ سے نیچے لٹکاتا ہے بخاری مسلم کی روایت تو کپڑا ٹکنے سے نیچے لٹکانا حرام ہے اگر تکبر سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھے گا نہ اللہ تعالیٰ اسے کلام کرے گا نہ اللہ تعالیٰ اس کا تذکیہ کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور اگر تکبر نہیں اس کے پاس غرور اور گھمنڈ نہیں ہے ایسے ہی کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی عذاب ہوگا کہ اتنا حصہ جہنم کے اندر جلے گا جہنم کے اندر رہے گا جتنا حصہ جتنا جو ہے کپڑا ٹکنے سے نیچے ہوگا اتنا حصہ جہنم کے اندر رہے گا لہذا دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو تکبر میں کرنے والے تو ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اللہ ان کو دیکھے گا بھی نہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور اگر تکبر میں انسان اپنے کپڑے کو ٹکنے سے نہیں نیچے رکھتا ہے بلکہ ایسے ہی فیشن میں یا اس کو پر توجہ نہیں دیتا ہے ایسے ہی کرتا تو یہ بھی بڑا گناہ ہے اور لیکن یہ گناہ پہلے گناہ کے مقابلے میں ہلکا ہے ایسے لوگوں کی سزا یہ ہوگی کہ قیامت کے دن اتنا حصہ جہنم کے اندر جلے گا جتنا حصہ کپڑا ٹکنے سے نیچے ہوگا اس طریقے سے اور بھی حدیثیں آتی ہیں بہرحال تو یہ تین یعنی تخنوں سے کپڑوں کو نیچے رکھنے والا اور احسان چلانے والا یہ بھی سخت گناہ ہے بڑا گناہ ایسے نمبر چھ بوڑھا زانی اور بوڑھی زانیاں بوڑھا آدمی زنا کرتا ہے زنا جوانی میں انسان زنا تو ہمیشہ حرام ہے لیکن بوڑھا انسان اگر زنا کرے تو اور اس کے لیے عیب کی بات ہے یہ بوڑھی عورت زنا کرے اور زیادہ اس کے لیے عیب کی بات ہے جھوٹا بادشاہ نمبر سات جھوٹا بادشاہ بادشاہ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جھوٹ کو ان کو سہارا لینا پڑتا جو کمزور لوگ ہوتے ہیں بادشاہ طاقتور ہوتا ہے ملک کا بادشاہ لیکن وہ بھی جھوٹ بولتا ہے جیسے نہیں آج ہمارے ملکوں کے اندر پرائم منسٹر جھوٹ بولتا ہے یا اس طریقے صدر جھوٹ بولتا ہے وزیر جھوٹ بولتے ہیں بڑے بڑے عہدوں پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں بھائی جھوٹ تو جو کمزور ہوتا ہے اس کو ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے بھی حرام ہے لیکن اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے اپنی جان بچانے کے لیے اگر ہے تو انسان کے لیے جائز ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ انسان جھوٹ بولتا بغیر کسی اس کے تو جھوٹ بولنا شریعت کے اندر حرام ہے لیکن بادشاہ ہو وزیر ہو صدر ہو منسٹر ہو جھوٹ بولتا ہے تو یہ تو اور سخت جرم ہے نمبر آٹھ متکبر گھمنڈی فقیر یعنی فقیر متکبر ہو اور گھمنڈی ہو جی ہاں کون گھمنڈ کرتا ہے عام طور سے جن کے پاس مال ہے دولت ہے حشمت ہے وہ انسان عام طور پر تکبر کرتا ہے اس کے لیے بھی حرام ہے اللہ کے سر کہتی جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا جنت کے اندر نہیں جائے گا لیکن فقیر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے مانگتا ہے اور متکبر بھی ہے یہ تو جرم پر جرم ہو گیا یہ تو یہ جرم پر جرم ہو گیا فقیر کو تکبر نہیں کرنا کسی کو نہیں چاہیے لیکن فقیر ہے وہ تو ایسے ہی محتاج ہے لوگوں کا بھیک ماں مانگ کر کے زندگی گزارتا ہے لیکن پھر بھی تکبر کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اور سخت سزا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تین ایسے بنتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا نہ ان کا تذکیہ کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کون شیخ زانی بوڑھا زنا کرنے والا مرد وہ ملک ان کا ذاب جھوٹا بادشاہ وہ آئل المستقبر اور متکبر فقیر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا اس طریقے سے بوڑھا ضلع کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے برمایا سلاسۃ اللہ علیہ قیامہ تین ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا شیخ الزانی بوڑھا زنا کرنے والا مرد ول امام الکداب اور جھوٹا بادشاہ خلیفہ ہے امام ہے یا حکمراں ہے حاکم ہے صدر ہے وہ جھوٹ بولتا ہے ولال المضح اور متکبر اور فخر کرنے والا فقیر یہ نسعی کی روایت ماں بالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا اس طریقے سے بحر ضلع کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تبرانی کی روایت ہے امام البانی نے سلسلہ سیاح کے اندر بیان کیا ہے لا اندر اللہ یوم القیامہ الشیخ ذانی ولا العزوز ذانیہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بوڑھے زنا کرنے والے مرد کی طرف اور نہ ہی بوڑھی زنا کرنے والی عورت کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا تو ایسا کرنا کیا یہ بڑا گناہ ہے اور ایسے لوگوں کے لیے شخص سزا ہے کہ وہ عیدیں اللہ رب العامین نے بتائی ہیں ہمارے نبی حدیثوں کے اندر بیان کیا نمبر نو آدمی کے پاس پانی ہے فاضل پانی ہے ضرورت سے زیادہ ہے لیکن وہ ضرورت مندوں کو مسافروں کو نہیں دیتا ہے ایسے لوگوں کے لیے بھی سخت وعید ہے اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو ان کو دیکھے گا نمبر دس جو دنیا کے لیے کسی امام سے کسی حکمراں اور حاکم سے بیعت کرتا ہے جب اسے مال ملتا ہے تو پورا کرتا ہے اور جب مال نہیں ملتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے بیعت کو توڑ دیتا ہے اور امام کی بات کو نہیں مانتا ان یعنی دنیا کے لیے کرتا ہے اللہ کے لیے دین کے لیے نہیں کرتا دنیا کے لیے کرتا ہے جب اسے مال ملے گا تو اس کی اطاعت کرے گا مال نہیں ملے گا تو اس کے خلاف ہو جائے گا اس کی قیمت کرے گا اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکائے گا بادشاہ خلاف لوگوں کو ابھارے گا اور اس طریقے سے وعدہ نہیں پورا کرے گا تو وعدے خلافی کرنا منافع کی پہچان ہوتی ہے خیانت کرنا بھی جرم ہے شریعت کے اندر لہذا یہ خیانت کے اندر وعدہ خلافی کے اندر آتا لہذا ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن کیا ہوگا سخت عذاب ہوگا سخت وعید ہے ان کے لیے جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حرا اللہ فرماتے ہیں صلاحت لا محم اللہ عمل قیامہ تین بندے ایسے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو دیکھے گا اور نہ ہی ان کا تذکیہ کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب آپ دیکھیں ایک اور بات بتا دوں میں آپ لوگوں کو کہ دیکھیے کہ اسلام کسی ایک حدیث کا نام نہیں ہے نہ کسی ایک آیت یا ایک صورت کا نام ہے آپ دیکھیں کتنی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں آپ فرماتے تین بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا وہاں کچھ اور بندے بیان کیے گئے دوسری حدیث کے اندر کچھ اور لوگوں کو بیان کیا گیا تو تمام حدیثوں کو اکٹھا کرنے سے معنی سمجھ میں آتا ہے کسی ایک حدیث کو آپ لے لیں اور باقی حدیثوں کو چھوڑ دیں خوارش کا مناظ ہے یہ سلب سالین کا مناظر نہیں ہے تمام حدیثوں کو اکٹھا کرنے سے بات سمجھ آتی ابھی کل پرسوں یہاں جب دھاوا سینٹر میں ایک شیخ صاحب درس دے رہے تھے وضو کے بارے میں بتا رہے تھے اور وضو کے بارے میں ایک حدیث سنائی کہ جو ہمارے بھی نے فرمایا کہ جو میری اس طریقے سے جیسے میں نے وضو کیا ہے وضو کرتا ہے اور اس طریقے سے اس کے لیے اور دو رکعت نماز پڑھتا ہے اور اس کے دل کے اندر وہ بھی نہیں آتا ہے یا وہ سوسے کے مطابق نہیں کرتا ہے تو وہ جنت کے اندر چلا جاتا ہے یا آپ نے فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور میری طریقے سے اور وہ دعا پڑھی جو دعا آتی ہے وضو کرنے کے بعد اشد اللہ وحد اللہ شریق اللہ وشد اللہ محمد نبد الرسول ہو تو جنت کے آٹھوں دروازوں ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے جس میں چاہے جنت کے اندر چلا جائے ایک صاحب نے آ کر کے مجھ سے اعتراض کیا کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی قیامت کے دن تو حساب کتاب لیا جائے گا ذرہ برابر بھی اگر کسی کے پاس نیکی ہوگی اس کو اس کا بھی ملے گا اور اگر وہ برائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا تو یہاں یہ کیسے انہوں نے کہہ دیا کہ سیدھے جنت کے اندر چلا جائے گا کیا حساب کتاب کے بغیر کوئی جنت کے اندر جائے گا تو میں نے ان کو سمجھایا ہم نے کہا بھائی دیکھیے جو ہے دین ایک حدیث اور ایک آیت کا نام نہیں ہے کہیں کوئی بات بیان کی جاتی ہے کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ بنیادی چیزیں ہمیشہ نہیں بیان کی جاتی ہیں اور بنیادی چیزوں میں سے یہ کہ حساب و کتاب ہوگا قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا اللہ رب بلامی نے قرآن کریم کے اندر کتنی آیتوں کے اندر بیان فرمایا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لیے جنت ہے تو کیا یہاں اللہ نے نہیں بیان کیا کہ ان کا حساب و کتاب ہوگا تو آپ کیا کہیں گے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے نہیں حساب و کتاب ہوگا اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اللہ کے سر حدیث ہے جو انسان سور کیا نام ہے فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو جنت میں جانے سے جو چوز جو چیز روکی ہوئی وہ کیا ہے وہ اس کی موت ہے موت آ کے جنت کے اندر چلا جائے گا وہ تو کیا کیا نام ہے اس کا حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا بالکل حساب و کتاب لیا جائے گا تو کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے وہ معہود ہوتی ہیں یعنی وہ اس وہ وہ, وہ چیزیں ضروری ہے ان کا ہونا ضروری ہے ان کا ہونا اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جو مدینے کے اندر مر گیا اس کے لیے میری سفارش حلال ہوگی تو کیا ہر مدینے کے اندر مرنے والے آدمی کی آپ سفارش کریں گے نہیں اس کی کریں گے توحید پر ہوگا سنت پر ہوگا شرک کرنے والا نہیں ہوگا ورنہ مدینہ کے اندر تو ہمارے نبی کے زمانے میں منافق بھی تھے تو ہمارے نبی نے ان کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی جو منافقوں کا سردار تھا تو کیا ہمارے نبی اس کے لیے سفارش کریں گے نہیں مدینہ کے اندر مرا آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی اس کی خبر کے اندر بھی گئے تو ایک حدیث دین کا نام نہیں ہے اور جو بنیادی باتیں ہوتی اس کا بار بار ذکر نہیں ہوتا ہے میں نے ان کو یہ بھی مثال دیا ہم نے کہا کہ بھائی دیکھیے کرونا چل رہا ہے نا آج کل کرونا کا دور ہے سعودی عرب میں آنے کے لیے اس ملک سے گزر کر کے آنا ہے پندرہ دن کوارنٹائن رہنا ہے یہ آیا ہے قانون کے اندر کہ باہر ملک کے اندر رہنا ہے یہ نہیں بیان تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ بھئی یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے پاس پاسپورٹ ہو اس کے پاس ویزا ہو سعودی عرب کا تبھی وہ آئے گا نا یہ تو نہیں بیان کیا گیا قانون کے اندر کہ اس کے پاس ویزا ہونا چاہیے ویلڈ ویزا اگر ویلڈ ویزا نہیں تو وہ نہیں آ سکتا تو آپ کیا کریں گے کہ وہ کوارنٹائن ہو کر کے بغیر ویزے کا آ جائے گا سعودی عرب کے اندر کوئی آدمی کے پاس ویزا نہیں چلا گیا کسی دوسرے ملک کے اندر اور پندرہ دن کوارنٹائن رہا تو کیا بغیر ویزے کے آ جائے گا بغیر پاسپورٹ کے آ جائے گا وہ تو ہم نے ان کو دنیا کی مثال دی تب جا کر ان کو سمجھ میں آیا جی ہاں تو کچھ اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں جی ہاں تو یہ ہے کہ بھائی دیکھیے قرآن ایک آیت دین ایک آیت کا نام نہیں ہے یا ایک صورت کا نام نہیں ہے حدیث دین ایک حدیث کا نام نہیں ہے ساری حدیثوں کو اکٹھا کرنے کے بعد سب باتیں معلوم ہوتی ہیں جی ہاں تو کچھ بنیادی باتیں ہوتی ہیں جن کا بار بار ذکر نہیں کیا جاتا ہے وہ تو بنیادی چیز ہوتی ہے کیا ہے وہ بنیادی چیز ہوتی ہے تبھی جو ہے وہ اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا کیونکہ سب کو معلوم ہے وہ اس کے بغیر تو کچھ کام ہی نہیں ہو سکتا بنیاد ہے وہ اس طریقے سے یہاں بھی تو یہاں بھی ہمارے بھی نے کچھ حدیثوں میں کچھ بیان کیا کچھ حدیثوں میں کچھ بیان کیا اب کوئی اعتراض کر دے کہے کہ بھائی ایک حدیث میں آپ نے تین لوگوں کو بیان کیا یہاں تین اور لوگ بیان کیجیے کیا ہے تو ہم کہیں گے بھائی دیکھیے ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا جی ہاں اللہ رب العالمین جس طریقے سے آپ کو وہی کی اس طریقے سے آپ نے بیان فرمایا ایک مرتبہ آپ نے تین لوگوں کو بیان کیا دوسری بار اللہ نے آپ کو ہی کی تو باقی اور لوگوں کو بیان کیا لہٰذا دین کے اندر کوئی تعارف نہیں ہے کے اندر کوئی تعارف نہیں ہے ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا بار تمہارے نبی فرمات تین ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پاک نہیں کرے گا اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اللہ ان کو دیکھے گا نہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے رجن اللہ فضل ماہین ایک ہے فلاد ایک آدمی چٹیل میدان میں اس کے پاس فاضل پانی ہے یمنا سبیل وہ مسافروں کو دینے سے روکتا ہے نہیں دیتا مسافروں کو فاضل ہے اس کے پاس ضرورت کبھی نہیں ہے تو اس کو دینا چاہیے تو ایسے لوگوں کے لیے بھی سخت عذاب ہوگا تو ایک تو یہ ہو کہ ورج اقام سیلاب بادل اثر اور ایک آدمی عصر کے بعد اپنے سامان کو بیچتا ہے کہتا ہے وہ اللہ لا الہ غیرو اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی میرا معبود نہیں ہے نقد اوتی تو بیہ کدا و کدا میں اس مال کے ذریعے سے مجھے یہ دیا گیا یہ دیا گیا فصدق عورت علوم ثمہ کرا پھر وہ وہ آدمی کیا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے وہ آدمی اس کی تصدیق یعنی جھوٹی قسم کھاتا ہے کہ میں اتنے مال اتنے پیسے میں نے یہ مال خریدا ہے پھر ہمارے نبی نے سہایتے کریمہ کی تلاوت کی کون سی آیت ان الزین اشترون بے حد اللہ نہیں میں دوسری حدیث کے اندر چلا گیا پہلی حدیث پڑھتے ہیں کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے کوئی آدمی چٹیل میدان میں ہے اور اس کے پاس پانی ہے زیادہ اور مسافر کو نہیں دیتا ہے ورج الن اور ایک آدمی کوئی سامان بیچتا ہے اپنا سامان اثر کے بعد فحال اور وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے بے قدا و قدا میں نے اس مال کو اتنے پیسے میں لیا ہے دال خریدنے والا اس کی تصدیق کر لیتا ہے کہتا یہ سچ کہہ رہا ہے حالانکہ وہ سچا نہیں ہوتا تو ایسا بھی شخص وہ بھی اللہ تعالیٰ اسے کلام نہیں کرا اور اس اور اس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے ورج البا یا امام اور ایک آدمی کسی امام سے بیعت کرتا ہے لا ابا ہوئی اللہ دنیا اس سے بیعت کرتا دنیا کے لیے فعین آتا مینا نتا وفا اگر وہ دیتا ہے دنیا میں سے کچھ تو پورا کرتا ہے وہی اور لمتے ہو مینہ لم یفی اور جب اگر وہ نہ دے تو پورا نہیں کرتا ہے وعدے کو تو ایسے ایسے مسلم کی روایت ہے تو ایسے آدمی کے لیے بھی کیا ہے دردناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا تو اس حدیث میں تین لوگوں کو بیان کیا گیا لیکن چونکہ ایک آدمی کا ذکر پہلے کے حدیثوں میں ہو چکا تھا کہ جو جھوٹا جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنا سامان بیچتا ہے اس کا ذکر ہو چکا تھا اس لیے میں نے جو ہے دو ہی لوگوں کو گویا کی اس حدیث سے بیان کیا ایک تو یہ جو جس کے پاس فاضل پانی ہو ضرورت سے زیادہ پانی ہو لیکن وہ پانی رو کر کے رکھے اور ساتھیوں کو دوست احباب کو یا مسافروں کو ضرورت مندوں کو نہ دے یا ایسا آدمی جو کسی امام سے بیعت کرتا ہے خلیفہ اور حکمراں سے دنیا کے لیے جب اس کو مال ملتا ہے تو اس کی بات مانتا ہے اور جب مال نہیں ملتا ہے بادشاہ اس کو کچھ نہیں دیتا ہے تو پھر اعتعاد سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے ایسے آدمی کے لیے بھی کیا ہے دردناک سزائیں ہیں وہ عیدیں ہیں تو ہم نے آج کے درس میں دس قسم کے لوگوں کو دیکھا جن کے لیے قیامت کے دن سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں اور یہ بڑے گناہ کے اندر آتے ہیں یہ دس قسم کا ذکر آپ کے سامنے ہم نے کیا انشاءاللہ آنے والے درس میں باقی اور لوگوں کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے چاہے چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں اللہ تعالیٰ ہماری مخلوط فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر کام رکھے امین و صلی اللہ علیہ محمد والا علیہ